عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور دور دراز تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج اس بابرکت برونق پروگرام میں میرا موضوع غزو احزاب کے معارف و اسباق سامعین محترم علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے متصل ایک گاؤں آباد ہے جو اسی نام سے مشہور ہے واقعہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے اور عمرہ کر کے بعض اصحاب نے سر منڈایا اور بعض نے کترایا یہ خواب سنتے ہی دلوں میں پہنچ گر حجہ کے قلعہ ڈالا اور احرام بندا اور بسر ابن سفیان نے اور بسر ابن سفیان کو جاسوس بنا کر قریش کی طرف روانہ کیا اور چونکہ جنگ کا ارادہ نہ تھا اس لیے اپنے ساتھ جنگی سامان نہیں لیا تھا جب خدیرہ شداد پر پہنچے تو اس کے جاسوس نے اطلاع دی کہ قریش نے ایک لشکر جمع کیا ہے مقابلہ کے لیے تیار ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور مقدمت الجیش کے دو سواروں کو لے کر مقام غنی پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر اور ایسا چھوڑ دیا اور دوسرا سے نکل مقام حدیبیہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ خزائی کو سوار کر کے قریش کے پاس بھیجا کہ ہم جنگ کریں نہیں صرف عمرہ کے لئے آئے ہیں لیکن قریش نے نہیں مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام واقعہ سن کر حضرت عمر فاروق علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ آپ اہل مکہ کے پاس جائیں عمر رضی اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ اہل مکہ کس قدر میر دشمن ہے لہٰذا آپ ایسا کریں کو بھیجے تو عثمان کو بھیج دیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک عزیز ابان بن سعید کی پناہ میں مکہ میں داخل ہوا تو صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک عثمان کا بدلہ نہ لوں گا یہاں سے حرکت نہ کروں گا اور کیکر درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور بیت لینا شروع کیا جب تک جان میں جانے کافروں سے قتال کرتے رہیں گے انشاءاللہ سب کہیں انشاءاللہ سب سے پہلے ابو سفیان اسری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت کی صحیح مسلم میں صحیح اس کو قرآن نے یوں بیان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت علیہم وثابهم فتحا قریبا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ عثمان کی قتل کی بات غلط تھی جب قریش کو بیت کا علم ہوا تو مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے سلحنامہ کا سلسلہ شروع کیا سلحہ نہیں ہوئی سب سے آخر میں سہیب بن عمر آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سہل لکم من امرکم سہیب نے فرمایا کہ قریش سلحہ کے لئے مائل ہو گئے بیان کیا ان اذ يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں ان کا ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے سامعین محترم غزوہ احزاب سے ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے امیر کی اطاعت کی اور سردی کے اور گرمی کے موسم میں جہاد کے لیے نکلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے امیر محترم علامہ محمد مسعود اظہر کی اطاعت کریں جس طرح صحابہ نے کی ہے وما علینا اللہ بلا